چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے چم آنے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چم ٹھکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے لکھ بولو میرا دل بھی چمکا دے چمکانے کانے بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے بدوں پر بھی برسا دے بر نفس گم کر آیت جنے دو با یزیدی حرم کی زمین اور پردان رکھ کے آدم میں کس طرح پاؤں رکھے یہاں تو خاک پاس سرکار کی ہے آنکھوں سے لگائی جاتی ہے ارے سر کا موقع ہے او جانے والے ارے سر کا موقع کرے جان سے جانے کی مجھے حسرت دے کیا کروں موت نے ہائے مجھے جان سے جانے نہ دیا حرم کی زمین اور پرد رکھ کے چل پرشان ہو ساتی کے در پر چل اٹھے جب ہاں رشان ہو سا والے وری گوپی رو گے چھ والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے لے خبر میری لیلا لے خبر دریا کا جوش ناؤ نہ بیڑا نہ نا خدا میں ڈوبا تو کہاں ہے میرے شاہ دے خبر پہنچے پہنچنے والے تو مندر مگر شاہ ان کی جو تھکے بیٹھے سرے خبر مجرم ہوں میں مجرم ہوں ساتھ لے لو مجھے میں مجرم ہوں راہ میں پڑتے ہیں تھانے والے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے شوائے آگ کے مجرم مجھے آخر اپنا اپنا سرکار کرم تجھ میں اے کی سمائی ہے اب آپ ہی سما دے تو کام اپنے سمجھ جاؤ ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں کمائی ہے اپنے سب محشر میں للکار دیا تیری دعائی گئے میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لو میں مجھے ساتھ لو میں ہے جا بجا تھا نیوا فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو مجرم نے عرض کی کہ آقا میں مجرم ہوں ساتھ لے لو تو وہاں رحمت دوڑتی ہوئی چلی آئی اور یوں ایسا ہو گیا میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ آبائی شفا آبائی ساتھ آبائی ذرا چین لے میرے گھبرانے سفیر ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے رکھ گدا ذرا کا وہ نہیں ہاتھ جھٹک بھائی شفات کسان بفات کسان کائی میں معاشر میں تو رحمت نے پکارا آزاد ہے کرے صدر قیامت کے سپاہی وہ کس کو تیرے دامن میں چھپا بائی شفار کسار بائی شفا خدا نے دامن محبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے ادائی شفاعت کی ساتھ پہ اب بجلی گراتے جائیں گے دلی کل جانے کی جا ہے کن آنکھوں سے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ابائی شفاعت کی ساتھ صدا جب پردے سیاح دے چلا پیش رش سے تسکین دیتا پیش یزدان لے چلا مائی شفاعت کی ساتھ دیا ذرا پین لے والے ایجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد ایجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے محمد رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیونکہ ہے اب سلم صدا محمد آبائی شفاعت کی ساتھ آبائی آبائی شفاعت کی ساتھ آبائی شاہ تو دیکھو کہ دو کی آتش لگائے خدا اور بجائے محمد تعجب کی جائے کہ پھر تو سے بالا بنا خدا اور بسائے محمد بائی شفا ات کی ساتھ آبائی ذرا چین لے گھبرانے والے میں شر ہے ادر میں شر کس بات کا ہم کو ڈر ہم جس کے سناخو ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے خورشید قیامت کی تابش مانا کے قیامت ہی ہوگی ہم ان کے ہیں گھبرائے کیوں کیا ہم پہ نبی کا سایہ نہیں پائے کو پل سے گزرے گے تیری آواز پر رب سلم کی سدا پر وجد لاتے جائیں گے آج وہ لجپال بڑا ہے رحمت نہ کس طرح ہو گناگار کی طرف رحمان خود ہے میرے طرف دار کی طرف آہیں دلے سیر سے لب تک نئی تھی خود آپ توڑ طرف ابائی شفاعت کی سار ای پڑے خاک ہو جائے جل جانے کے لیے نار جہنم ہے مناسب جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا رہے گا یوگی ان کا چل کبھی چرچا تیرا اچھا جگ پڑھے کاک ہو جائیں جل جانے بڑھے کاک ہو جائیں جل جانے والے تک گا مثل پارس نجد کے پل میں گراتے جائیں گے خاک ہو جائیں تو جل کر مگر ہم تو رضا تم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے رہے گا رضا وہ خنجر خوخار برف بار سے کہہ دو خیر مناوے نہ شر کرے رضا کے نیزے کی مار ہے کیا دو کے سینے میں غار ہے کسے چار پیسل تیرے دل میں کس سے بخار ہے رہے گا یوگی ان کا چارا ہمارا نبی سب سے اولا اولا ہمارا نبی سب سے بالا بالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہر س کہتے ہیں کہ آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانے گے قیامت میں اگر مان گیا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام لو الحمد ہم میں دنیا سے مسلمان گیا رہے کاٹے اور کاٹ رہے ذکر رو کے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے پھر کہے مردک کے ہوں مت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب منافق دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ رہے گا یوگی ان کا چھ گے گا یوگی ان کا چھ پڑھے خاک ہو جائے جل جانے رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا رضا نفس دشمن ہے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھیں گے چند رانے والے کہاں تم نے دیکھیں گے چند رانے والے اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے نفس کی بدی سے رضا نفس دشمن سے دم میں نانا کہاں تم نے دیکھے گئے رانے والے میرا دل دے چمکا دے چمکانے والے چمکانے